سب سے پہلے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا دوسرا منحف عقل اس کو عقل کی نعمت سے نوازا یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو باقی جانداروں سے ممتاز کرتی ہے اس عقل کی نعمت کے صدقے آج انسان موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ میں زندگی گزار رہا ہے مانا اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی صفت سے نوازا آپ دیکھیے کہ باقی جاندار بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں مگر اشارات میں جس فساحت اور بلاغت کے ساتھ انسان اپنے معافی ضمیر کو بیان کرتا ہے یہ نعمت دوسرے جانداروں کو نصیب نہیں اکرمہ بن نعمی اللہ رب العزت نے انسان کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا خلقہ بیدئی اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا فضلہ لہو کثیر ممن خلق باقی جانداروں سے زیادہ اس کو فضیلت بخشی چنانچہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کر کے اپنے کام کرتا ہے دوسرا کوئی جانور یا جاندار اپنے ہاتھوں کا اس طرح استعمال نہیں کر پاتا بے ارسال رسول پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے معصوم ہستیوں کو بھیجا اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا یہ اللہ رب العزت کی بندوں سے محبت کی واضح دلیل ہے اللہ رب العزت نے انسان کے سینے میں دل رکھا ہے جو احساس اور جذبات کا مقام ہے چنانچہ فطری طور پر ہر انسان میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھا گیا ہے اگر کسی جگہ چند لوگ ہوں اور کوئی بچہ رونے لگ جائے تو ہر بندہ فوراً متوجہ ہوگا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں رشتہ دار نہیں لیکن انسان کا بچہ تو ہے تو معلوم ہوا کہ حساس دل کا نصیب ہونا یہ ایمان یہ ایک انسان کے لیے کمال کا درجہ ہے ہم لوگ کالج کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے تو ایک انگریزی مضمون تھا کسی رائٹر نے اپنا فکشن لکھا اس نے فور کاسٹ کیا کہ آنے والے وقت میں سائنسی ترقی کتنی ہو جائے گی اس میں تمہید باندھنے کے بعد اس نے لکھا کہ انسان روبوٹ بنائے گا اور وہ اتنا اچھا ہوگا کہ ہر اعتبار سے انسان سے بہتر ہوگا مثال کے طور پر انسان رات میں نہیں دیکھ پاتا دن میں دیکھتا ہے روبوٹ دن میں بھی دیکھے گا اور نائٹ ویژن انسٹرومنٹس ہوں گے تو رات میں بھی دیکھے گا پھر انسان ایک لمیٹڈ فریکوینسی کی آواز کو سن سکتا ہے نہ اس سے اوپر سنتا ہے نہ اس سے نیچے لیکن روبوٹ کی فریکوینسی کا بینڈ بہت وسیع ہوگا پھر انسان دو سے تین زبانیں بولتا ہے وہ روبوٹ دنیا کی ساری زبانیں بولے گا پھر انسان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا انجینئرنگ ہوگی یا میڈیکل ہوگی یا مینجمنٹ پڑی ہوگی اس روبوٹ کے اندر ایسی ہارڈ ڈسک فٹ ہوگی جو thousand raise to the power thousand terabyte کی ڈسک ہوگی اور دنیا جہان کے علوم اس میں ہوں گے کوشچن پوچھو وہ فوراً جواب دے گا پھر اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوگی انسان بیمار ہوتا ہے وہ سٹین لیس اسٹیل کا بنا ہوگا نہ خراب ہوگا نہ کچھ ہوگا پروڈکشن نکالے گا nonstop twenty four hour کام کرے گا حتیٰ کہ وہ ایک ماڈل قسم کا روبوٹ ہوگا تو پھر آگے اس آتھر نے کہا کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرے گا کہ پروردگار عالم آپ نے بھی بندے بنائے انسان بنائے اور میں نے اس کے مقابلے میں روبوٹ بنایا میرا روبوٹ اس بندے سے تو کئی درجے بہتر اللہ رب العزت اپنی قدرت سے جو اس کے بنے ہوئے چند روبوٹ ہوں گے ان میں ایک میں فالٹ ڈالیں گے اور کڑک کر کے اس کا کوئی پارٹ ٹوٹ جائے گا جب ٹوٹ جائے گا تو وہ روبوٹ وہیں کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم نے دیکھ لیا اپنی مشینوں کو کہ ایک مشین میں فالٹ ہوا باقی فنکشن کر رہی ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے چند بندوں کو کھڑا کریں گے اور اپنی قدرت سے اس میں سے ایک کے پیٹ میں درد کر دیں گے تو جیسے ہی اسے درد ہوگی تو باقی سارے لوگ اپنا کام چھوڑ کے قریب آ جائیں گے اس کو لٹائیں گے کوئی پاؤں دبائے گا کوئی ہاتھ دبائے گا کوئی پوچھے گا کیا ہوا درد اس کو ہو رہا ہوگا اور آنسو دوسرے بندے کے گر رہے ہوں گے جب دوسرے کی آنکھ سے آنسو گریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے دیکھو تمہارے روبوٹ کے اندر یہ احساس ہے کسی کا یہ بحث چیز ہے وہ کہے گا بحث چیز ہے اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے کا کمال یہ کہ میں نے اسے حساس دل عطا کیا ہے تو بندے کی عظمت یہ ہے کہ اس کے سینے میں حساس دل ہونا چاہیے جو بے حص انسان ہو اس میں اور جانور میں پھر کیا فرق ہوتا ہے چنانچہ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی ہمدردی اور اخوت کے دو بنیادی اصول بتائے فنڈامنٹل لاز وہ کیا ہیں کہ جب ہم کسی سے بات کرنے لگتے ہیں تو دوسرا بندہ سب سے پہلے ہمارے فیشیل ایکسپریشنز کو دیکھتا ہے اگر اپنائیت ہو محبت ہو مسکراہٹ ہو تو دوسرا بندہ دوست سمجھتا ہے اور اگر چہرے کے اوپر اجنبیت ہو اور سنجیدگی ہو اور غصے کے آثار ہوں تو دوسرا بندہ برک جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلا میسج جو ملتا ہے وہ انسان کے چہرے کے آثار سے ملتا ہے شریعت نے ہمیں حکم دیا ولا خدک لناس اب اس آیت میں صرف ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہے لناس کہ تم انسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو مت پھلاؤ کھلے چہرے سے بات کرو شگفتہ چہرے سے بات کرو اب دیکھیے کیا خوبصورت میسج ہے جو اللہ رب العزت نے دیا کہ جس سے بھی بات کر رہے ہو وہ اللہ کا بندہ تو ہے نا لہذا بات کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز کہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو اپنائیت ہو محبت ہو جب تمہارے چہرے کے اثرات کو وہ دیکھے گا تو اور قریب ہو جائے گا پھر دوسری چیز انسان کی گفتگو ہوتی ہے اگر الفاظ کا چناؤ اچھا ہو تو وہ بندہ محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اگر الفاظ رف اینڈ ٹف بندے والے ہوں تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس بارے نے شریعت نے ایک رولنگ دی فرمایا سے حسنا تمام انسانوں کے ساتھ تم اچھے انداز سے گفتگو کرو یہ دو اصول ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان دین اسلام کی خوبصورتی پر حیران ہوتا ہے ہم کسی سے بھی گفتگو کر رہے ہوں کوئی مذہب ہو اس کا کوئی ذہن ہو جو بھی ہے اللہ کا بندہ تو ہے لہذا دو باتیں ہمیں سامنے رکھنی ہیں ایک تو ہم شگفتہ چہرے سے بات کریں اور دوسرا الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ دوسرے کے دل میں خوشی ہو نبی علیہ السلاط والسلام نے ان چیزوں کو اور ایکسپلین کر دیا الیبوریٹ کر دیا دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں سبحان اللہ ایک بات تو یہ فرمائی مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا تکف شر ان اناس کہ تم اپنا شر انسانوں سے ایک طرف رکھو انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ ہم میں سے ہر بندے کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے خوش موڈ میں ہوں گے تو خیر نکلے گی اور غصہ آ جائے گا تو ابھی شر نکل آئے گا چہرہ بدل جائے گا الفاظ ڈفرینٹ ہوں گے ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں کوئی خون جانور ہوتا ہے تو شریعت نے کہا کہ ہاں شر تو ہوتا ہی ہے مگر تکف شر کا اناس تم انسانوں سے اپنے شر کو الگ رکھو لوگوں کو بچاؤ اپنے شر سے شریعت کا ایک مسئلہ سن لیجئے کہ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں فلاں کا مذاق اڑاؤں اور آپ اس کا مذاق نہیں اڑاتے تو چونکہ آپ نے اپنے آپ کو روکا لہذا اس روکنے پر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کیا تو کچھ نہیں ہے لیکن جو ایک بیڈ ٹیمپٹیشن ہو رہی تھی کہ فلاں کی کٹ لگاؤ اس کی مذاق اڑاؤ اور میں نے اپنے جذبات کو روکا کہ نہیں مجھے کسی کو ہیملیٹ نہیں کرنا کسی کی پبلک انسلٹ نہیں کرنی اب اگر میں نے اپنے اس جذبے پہ قابو پا لیا تو اس قابو پانے پر مجھے صدقے کا ثواب عطا کر لیا جائے گا تو پہلا اصول بتایا تکف شر رکا اناس انسانوں سے اپنے شر کو تم ایک طرف رکھو اور دوسری بات فرمائی احب الناس اللہ للناس کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو وہ شخص محبوب اور پیارا ہوتا ہے جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دیا کہ کسی بندے کے بارے میں معلوم کرنا چاہو کہ یہ اللہ کا پیارا ہے یا نہیں تو یہ دیکھو کہ وہ بندوں کو کتنا نفع پہنچاتا ہے جو اللہ کے بندوں کو جتنا نفع پہنچائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہوگا اور جو اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بننا پھرتا ہوگا پھر وہ اپنا مقام بھی اللہ کی نظر میں دیکھ لے چنانچہ تعلیمات اسلامی میں دو باتیں ہیں فرمایا کہ ایک تو جتنے بھی انسان ہیں سب برابر ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا لا فضل الا اجمی ولا ل الا عربین ولا اب اللہ اسودا ولا اسودا اللہ اب اللہ بتقوا گورے کو کالے پر فضیلت نہیں عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں گویا رنگ نسل زبان کی وجہ سے کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد جو پروگریسو نیشنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی no discrimination of colour race and colour ہمیں یہ پیغام چودہ سو سال پہلے دے دیا گیا کہ دیکھو رنگ کی وجہ سے زبان کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہاں جو تم میں سے بہتر انسان ہوگا تقوی والا اس کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہوگی اب اس کے بارے میں ایک عجیب واقعہ سن ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایک خادم تھا ایک مرتبہ اس سے کوئی غلطی ہوئی تو غلطی پر جب انہیں غصہ آیا تو انہوں نے فرمایا یا ابن سودا وہ کالی کے بیٹے حبشن کے بیٹے تھے اس کی ماں حبشن تھی تو انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے یا ابن سودا کالی کے بیٹے اس پر نبی علیہ السلاط اسلام نے دیکھو کیا بات سمجھائی بخاری شریف کی روایت ہے ابو ذر لانو فرماتے ہیں کہ انی سابب تو رجولن فر تو بے ام ہی میں نے ایک آدمی پر غصہ کیا اور میں نے ماں کے بارے میں اس کو آر دلائی کہ تیری ماں کالی ہے فقال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی علیہ سات اسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اے ابو ذر ار تہو ہی تم نے اس کو ماں کی وجہ سے آر دلائی ان کا امر ان فی جاہل تو ایسا بندہ ہے کہ ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت کی باتیں موجود ہیں اخوان کم خول یہ جو تمہارے خادم غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں یا اللہ اللہ ایدیکم اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے فمن کان تحت ید ہی جس بندے کا بھائی اس کا ماتحت ہو فل ام ہو چاہیے کہ اس کو وہ کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے ول بس مما یل بس جو خود پہنتا ہے وہ کپڑے پہنائے ولا تکلفوہم ما یغلبہم ان پر اتنا تم بوجھ کام کا نہ ڈالو کہ وہ کر نہ سکیں فَإِن کلف تم اور اگر کام کا بوجھ ڈالو فَعِينُوهُمْ پھر تم بھی ان کا ساتھ دے کر کام میں ان کی مدد کیا کرو سبحان اللہ اب جب یہ بات ابو لانا نے سنی تو انہوں نے نبی علیہ السلاط اسلام کے صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا ہوا کیا علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ شرح میں لکھتے ہیں کہ ابو زلانوں نے جب یہ بات سنی تو اپنے اس غلام کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ جب تک تم میرے رخسار پر اپنا پاؤں نہیں رکھو گے میں زمین سے اوپر نہیں اٹھوں گا غلام نے رخسار پر پاؤں رکھا تب وہ اٹھے کہ اچھا اب میری غلطی معاف ہو گئی نبی علیہ سات اسلام کے صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا تو ایک تو انسان سب اللہ کے بندے ہیں یہ مساوات انسانی اعتبار سے ہے اور ایک سب اولاد آدم کے ہیں لہذا ایک دوسرے کے بھائی ہیں انسان ہونے کے ناطے نبی علیہ السلام نے شاد فرمایا لا تحسسو ولا تجسسو ولا تباہ نہ تم دوسرے کے اندر عیب ڈھونڈو نہ ویسے اس کی ٹو میں لگو نہ دوسروں کے ساتھ بغض رکھو نہ دوسروں سے پیٹ پھیرو وکونو عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اب یہ نبی علیہ السلام اسلام کا ایک پیغام ہے امت کے لیے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں چنانچہ ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے گرد چار دائرے ہیں مختلف رشتوں کے یوں سمجھیں کہ چار کنسنٹرک سرکل ہیں جن کا سینٹر ایک ہے پہلا چھوٹا دائرہ پھر ذرا بڑا تیسرا اس سے بھی بڑا چوتھا اس سے بھی بڑا ہر انسان کی زندگی میں یہ چار دائرے موجود ہیں سب سے پہلا دائرہ یہ گھر کے لوگوں کا دائرہ ہے وہ لوگ جو بلڈ ریلیٹو ہیں اس کو کہتے ہیں نصب کا دائرہ سیم بلڈ آپس میں ریلیٹو ہیں چنانچہ شریعت نے کہا کہ جو آپس میں نصب کے رشتہ دار ہوں وہ ایک دوسرے سے رشتہ داری کو جوڑیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں شریعت نے گھر کے سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے زندگی گزارنے کی تعلیم دی اولاد کو ماں باپ کے حقوق سکھائے ماں باپ کو اولاد پر شفقت سکھائی ایک ایک انڈیویجل کے بارے میں شریعت نے فضیلت بتائی ذرا سنیے ماں کے بارے میں فرمایا الجنت و اقدام امہاتکم جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اب بتائیے کہ جس شخص کو یہ تعلیم دی گئی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے وہ اپنی ماں کی کتنی رسپیکٹ کرے گا کتنا اوبے کرے گا اس کو اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جس طرح اللہ رب العزت اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں ماں اگرچہ بے عمل ہو اولاد کے بارے میں اس کی دعاؤں کو اسی طرح قبول فرما لیتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ان کی والدہ فوت ہو گئی اللہ رب العزت نے انہیں الہام فرمایا کہ میرے بندے ذرا سنبھل کے رہنا جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی ہے اس لیے کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا پھر اس کے بعد والد کا درجہ حدیث مبارکہ ہے ردر رب فی ردل والدی کہ باپ کی خوشی میں اللہ رب العزت کی خوشی موجود ہے جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا گویا اس نے اپنے پروردگار کو راضی کر لیا کیا مقام دیا ہے والد کو شریعت نے پھر میاں بیوی کا تعلق ہے تو خامن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو امر تو آہدن یس جدا لہدن لمر تل مر ات ان تس جدا لے جی اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے تو خاوند کا اتنا مقام بتایا پھر بیوی کا معاملہ آیا شریعت نے کہا خیرکم خیرکم خی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے انسان کی اچھائی کا اندازہ کاروبار سے نہیں لگائیں گے دوستوں سے نہیں لگائیں گے باہر کے کاموں سے نہیں لگائیں گے اس کے لیے یارڈ سٹک بتا دی کہ دیکھو اگر تم نے بندے کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسا تو دیکھو اس کا گھر والوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے اگر محبت پیار کے ساتھ رہتا ہے تو یہ اچھا انسان اور اگر نہیں تو یہ برا انسان چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اللہ ہر العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو شریعت نے کہا کہ جتنا محبت و پیار کی زندگی گزارو اتنا تمہیں اس پر اجر اور رتبہ ملے گا پھر اس کے بعد بیٹا اور بیٹی شریعت نے بیٹے کے بارے میں بھی بتایا تبرانی شریف کی روایت ہے <clears throat> نبی علیہ السلام نے شاد فرمایا ریح الولد میں ریح الجنہ کہ باپ اپنے بیٹے کو محبت سے اگر بوسا دے تو بوسا دیتے ہوئے جو اس کو بیٹے کی مہک محسوس ہوتی ہے فرمایا کہ بیٹے کے جسم کی خوشبو جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے اگر یہ سمجھ آ جائے تو انسان بچے سے کتنی محبت کا اظہار کرے گا پھر بیٹی کے بارے میں فرمایا من کانت لہو انسا فلم یا ولم یو ولدہ ولادہ ادخلہ الجنہ جس کو اللہ بیٹی عطا فرمائے وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہ دے بیٹی کو بھی اسی طرح محبت دے فرمایا کہ اس بیٹی کا فرض ادا کرے گا اللہ رب العزت اس بیٹی کے بدلے اس بندے کو جنت عطا فرمائے بہن اور بھائی کا بھی رتبہ بتایا چنانچہ بھائی کو کہا کہ دیکھو بہن تمہارے لیے ناموس ہے اس کا بوجھ تم نے اٹھانا ہے زندگی بھر اور بہن کو کہا کہ دیکھو تم نے بھائی سے محبت رکھنی ہے یہ محبتیں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حاکم وقت نے ناراض ہو کر ایک عورت کے خامند کو بیٹے کو اور بھائی کو تینوں کو گرفتار کروا لیا اور اس نے حکم دے دیا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے وہ عورت بچاری روتی ہوئی وہاں پہنچی اس نے کہا کہ میرے تو تین محرم تینوں کو قتل کر دیں گے تو میرا کیا بنے گا تو حاکم وقت نے کہا کہ اچھا تم ان تین میں سے ایک کو سلیکٹ کر لو میں اس کو چھوڑ دوں گا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ خامن کو چنے گی اور اگر خامن کو نہ چنا تو بیٹے کو چنے گی ماں ہے عورت نے تینوں پر نظر ڈالی اور اپنے بھائی کو چنا تو حاکم وقت بڑا حیران ہوا اس نے کہا کہ تم نے بیٹے اور خامن کو چھوڑ دیا تو عورت نے جواب دیا کہ میرا خامن اگر مجھ سے جدا ہو گیا اللہ میرے لیے نصیب بنائیں گے کوئی دوسرے نکاح کی صورت نکل آئے گی بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا جب میرا دوسرا نکاح ہوگا اللہ پھر مجھے کوئی بیٹا تا فرمائیں گے میرے والدین دنیا سے چلے گئے اب میرا کوئی دوسرا بھائی دنیا میں نہیں ہو سکتا اس عورت کا جواب اس کو اتنا پسند آیا اس نے تینوں مردوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا تو شریعت نے کہا کہ بہن بھائی جو سگے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزارے پھر بھائیوں کا آپس کا تعلق شریعت نے کہا حق کو کبیر الاخوت الصغیر کا حق الوالد الولد جس طرح باپ کا رتبہ بیٹے پر ہوتا ہے بڑے بھائی کا رتبہ چھوٹے کے اوپر ایسے ہوا کرتا ہے اب اگر آپس میں بھائی اس طرح محبت اور پیار سے رہیں تو ہمارے گھر تو جنت کے نمونے بن جائیں تو شریعت نے ہر ہر فرد کی اہمیت بھی بتائی اور کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت و پیار کی زندگی گزارو لہذا یہ زندگی کا سب سے کلوز سرکل ہے اس کو کہتے ہیں نصب کا دائرہ اور آپس میں ان کا تعلق رکھنا اس کو سلا رحمی کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ جو بندہ سلا رحمی کرتا ہے یعنی بلڈ ریلیٹوز کے ساتھ اچھا محبت کا سلوک رکھنا اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں تو دیکھیے ان رشتے ناتوں کو جوڑنا اللہ کو کتنا پسند اس کے بعد ایک دوسرا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں جیران پڑوس کا دائرہ شریعت نے کہا کہ جہاں تمہارا گھر ہے اس سے چالیس گھر دائیں بائیں آگے پیچھے یہ جو ایک محلہ بن جاتا ہے یہ تمہارے پڑوسی ہیں لہذا ان پڑوسیوں کا بھی تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے پڑوس کے ہونے کا اس کو کہتے ہیں نیبرہڈ کا رشتہ حدیث مبارکہ سن لیجیے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ملا یا امن و جا رہو ببا جس بندے کی ایزا سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ جو اپنے پڑوسیوں کو ایزا پہنچائے تو نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے تین مرتبہ کہا کہ وہ ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہمیں ایک اچھا پڑوسی بن کے زندگی گزارے حدیث مبارک ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل و فی الجار حتی ہتہ انہو تو کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی بار میرے پاس آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید مرنے کے بعد انسان کی وراثت میں پڑوسی کو بھی حق دیا جائے گا تو اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے ہمیں ایک اچھا پڑوسی بن کر رہنے کی تلقین کی چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے ان الجیران سلاستن پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں جار اللہ حق واحد ایک وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہوتا ہے وجار اللہ حقان ایک وہ پڑوسی جس کے دو حق ہوتے ہیں وجار اللہ سلاست حقوق ایک وہ پڑوسی جس کے تین حق ہوتے ہیں فلجار لہو سلاست حقوق ار جار المسلم وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں وہ ہے مسلمان رشتہ دار پڑوسی تین حق کیسے ہوئے مسلمان ہونے کا حق رشتہ دار ہونے کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق پھر وہ ام لہو حقان وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں فل جار المسلم مسلمان پڑوسی رشتہ داری نہیں ہے مسلمان ہے پڑوسی ہے اس کا ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے حق ہے اور ایک پڑوسی کے وہ ام املدی لہو حق واحد اور وہ بندہ جس کا ایک حق ہے فلجار المشرق اگر وہ کافر ہے مشرق ہے کسی اور دین مذہب کا ہے فرمایا پڑوسی تو ہے اس کا بھی تمہارے اوپر حق آتا ہے اس لیے ہمارے اکابر اپنے پڑوس کے لوگوں کا بہت لحاظ خیال کیا کرتے تھے امام احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا اور وہ یہودی تھا وہ کہیں موو کرنا چاہ رہا تھا اپنے ضروریات کی وجہ سے ایک آدمی مکان خریدنے میں انٹریسٹڈ تھا وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ مجھ سے کتنی قیمت لیں گے اس نے کہا دو ہزار دینار وہ بندہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا یار اس نیبرہڈ میں ایسا مکان تو ایک ہزار دینار کا ہوتا ہے تو مجھ سے ڈبل پرائس مانگ رہا ہے تو یہودی نے جواب دیا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے مکان کی قیمت ایک ہزار دینار ہے اور دوسرا ایک ہزار دینار امام احمد بن حنبل کے پڑوس کی قیمت ہے جب ہم صحیح معنوں میں پریکٹسنگ مسلم تھے ہمارے پڑوس کے گھروں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی لوگ اتنا خوش ہوتے تھے قریب رہنے میں تو معلوم ہوا ایک اچھا مسلمان ہمیشہ ایک اچھا پڑوسی ہوا کرتا ہے یہ دوسرا دائرہ ہوا پہلا دائرہ نصب کا اس سے ایک اور بگر دائرہ وہ ہے انسان کے نیبرہڈ کا ایک تیسرا دائرہ ہے اس کو فرمایا ایمان کا دائرہ کہ جہاں بھی کوئی ایمان والا ہے ہمارا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو نبی اسلام نے فرمایا المسلم اخ المسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نمل من اخوا ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں چنانچہ ہمارے دل میں ایک مومن کے ساتھ ہمدردی محبت غم خاری ہونی چاہیے حدیث مبارکہ ہے نبی السلام نے فرمایا جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ابو داود شریف کی روایت ہے نبی السلام طواف فرما چکے بیت اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا بیت اللہ تیرا مقام اللہ کے ہاں بہت ہے مگر حرمت المؤمن ارجح من حرمت القعبہ اللہ کے ہاں مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہوتی ہے اب بیت اللہ کو تو غلاف پکڑ کے ہم آنسو بہاتے ہیں اور مومن کا گرے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمیں یہ ایمان کا رشتہ بھی نبھانا ہے چنانچہ نبی علیہ السلاط اسلام اتنا اکرام فرماتے تھے ایمان والے کا کہ کوئی اگر سائل آ جاتا تو نبی علیہ السلام اس کو رد نہیں فرماتے تھے کیا خوبصورت بات ہے کہ اگر کبھی کوئی صحابی نبی علیہ السلام کو دور سے آواز دیتے تھے تو نبی علیہ السلام اس کے جواب میں لبیک فرمایا کرتے تھے نبی علیہ السلام سفر میں آپ نے دو مسواک بنائے ایک مسواک بڑا سیدھا خوبصورت تھا دوسرا ذرا ٹیڑھا سا تھا اتنا خوبصورت نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے ٹیڑھا مسواک اپنے پاس رکھ لیا اور خوبصورت مسواک صحابی کو دے دیا اے لگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے یہ زیادہ اچھا خوبصورت مسواک آپ استعمال کریں نبی علیہ السلام نے جواب فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے تم میرے رفیق کے سفر ہو کہ اچھی چیز میں تمہیں دوں استعمال کرنے کے لیے نبی علیہ السلاط اسلام کا سینہ بے کینا دل میں کسی کے بارے میں رنجش نہیں ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام نے شاد فرمایا جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرا سینہ کینے سے خالی ہوتا ہے یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا تو ہم بھی دل سے کینے ختم کر دیں نفرتیں عداوتیں دشمنیاں دلوں کے اندر رکھنا غصے رکھنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا مومن کا سینہ کینے سے خالی ہوتا ہے پھر فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو جس بندے نے مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی سطر اللہ یوم القیامہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کے عیبوں کی سطر پوشی فرمائیں گے اس سے بھی آگے ایک بات سنیے بخاری شریف کی ان الفاظ کو پڑھ کے طبیعت میں عجیب سرور آتا ہے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے سبحان اللہ نبی علیہ اسلام نے ایک دعا مانگی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا باب قول صلی اللہ علیہ وسلم من آئی تو فج زکاتم و رحمتن ان رضی اللہ ابو ابور اس کی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلاۃ اسلام کو یہ دعا مانگتے سنا کہ نبی علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے اللہ اے میرے اللہ سبب تو ہوں اگر میں نے کسی ایمان والے کو کبھی ڈانٹا ہے کیونکہ تربیت کرنی سمجھانا معلم بن کے رہنا تو کئی مرتبہ انسان سختی میں بات کر دیتا ہے تو ذرا سنیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر میں نے زندگی میں کسی ایمان والے کو ڈانٹا ہے فج الزال کلو لہو الئی کا یومل القیامہ میری اس ڈانٹ کو قیامت کے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا لے کیا رحمت ہوگی شفقت ہوگی کہ اول تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم تھے اور اگر کبھی کسی کو ڈانٹا بھی تو اس کے لیے بھی دعا مانگی اے اللہ میری اس ڈانٹ کو بھی اس بندے کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا لے آج اگر خامن کسی بیوی کو ڈانٹتا ہے تو کبھی نماز کے بعد دعا بھی مانگی کہ اللہ میں بے جا ڈانٹ کے آیا ہوں میری اس ڈانٹ کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا لے ہمارا تو حال یہ ہے ہم دوسرے کو ایزا پہنچانے کے لیے ڈانٹتے ہیں ایک اور بات باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالن فل اہل ہی یہ روایت بھی ابو رحلانوں سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم میں مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں فمم ماتا جو کوئی ایمان والا مرا و علیہ ہی اور اس کے اوپر قرضہ ہوا ولم یت رک وفان اور اس نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا نبی کزا السلام نے فرمایا اس کا قرضہ ہم ادا کریں گے سبحان اللہ آج کوئی بندہ فوت ہوتا ہے لوگ یتیموں کا حق کھاتے ہیں جائیدادوں سے محروم کر دیتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھو فرمایا کہ جو مومن فوت ہو جائے اور اس کے ذمے قرضہ ہے مگر اس کی وراثت اتنی نہیں فرمایا فعلینا کزا اس بندے کا قرضہ میرے ذمے میں ادا کروں گا ومن تارا کا مالن اور جو بندہ اس طرح مرا کہ اس نے مال کو چھوڑا فلی وارا ہی اس کے مال کو اس کے و میں تقسیم کر دیا جائے گا تو مال اس کے وارثوں میں تقسیم کریں گے قرضہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ادا کروں ہے کوئی مجمع میں نیت کرنے والا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا محبت کا تعلق رکھوں گا یہ آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بڑا دل چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے ہم تو اس کے دو لفظ برداشت نہیں کر سکتے ہم تو ذرا سی بات پہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتنی کیسے دشمنی ہوا کرتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رافت و رحمت کا سبق دے دیا کہ دیکھو جو انسان ہے اور اس نے کلمہ پڑھا وہ تمہارا بھائی ہے اب تمہیں اس کے ساتھ اتنی ہمدردی ہونی چاہیے کہ قرضہ چھوڑ کے بھی وہ اگر چلا گیا تو اس کا قرضہ بھی تم ادا کرو گے اللہ کے ہاں تمہیں اس کا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 آتا ہے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا مال پیسہ بھی بہت دیا تھا ایک دفعہ ایک مسلمان ان کے پاس آیا کہنے لگا حضرت مجھے کسی کے سات سو دینار دینے ہیں اور مجھے ہر وقت اس کی فکر سوار رہتی ہے اگر آپ میری مدد کریں اور میں قرضہ ادا کر دوں تو میں یکسوئی سے عبادت کروں گا اللہ اللہ کروں گا تو حضرت نے ایک چٹ لی اور چٹ کے اوپر لکھ دیا کہ اس بندے کو سیون ہنڈریڈ دینار کی بجائے سیون تھاؤزینڈ دینار دیے جائیں مانگنے والے نے سات سو دینار مانگے تھے اور انہوں نے سیون تھاؤزینڈ کی چٹ بنا کے دے دی وہ بندہ خوشی خوشی چٹ لے کے ان کے کیشیئر کے پاس گیا اور جی میرے اوپر قرضہ ہے سات سو دینار کا اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے قرضہ پے کرنے کے لیے مجھے چٹ بنا دی ہے پلیز مجھے دے دیں اب کیشیئر نے جب چٹ دیکھی اس پر لکھا ہوا تھا سیون تھاؤزینڈ وہ کنفیوز ہو گیا یہ کہتے ہیں سیون ہنڈریڈ مانگے اور حضرت نے سیون تھاؤزینڈ لکھے میں بھی ایک ڈیجٹ کی غلطی ہو گئی ہوگی اس نے کہا اچھا بھائی میں ذرا کلیریفائی کر لوں وہ خود حضرت کے پاس آیا حضرت یہ کہتا ہے کہ سیون ہنڈریڈ کی ضرورت ہے آپ نے سیون تھاؤزینڈ لکھ دیے تو میں اس کو کتنے پے کروں فرمایا چٹ لاؤ چٹ لی اور سیون تھاؤزینڈ کو کاٹ کے اس کے اوپر فورٹین تھاؤزینڈ لکھ دیے وہ اکاؤنٹنٹ بڑا حیران خیر اس نے فورٹین تھاؤزینڈ پے تو کر دیے وہ بندہ بڑا خوش کیونکہ اس کو تو ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملی تھی نا اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا یہ اکاؤنٹنٹ واپس حضرت کے پاس آیا حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی سات سو اس نے مانگے تھے تو سیون تھاؤزینڈ لکھے میں کلیریفائی کرنے آیا تو اس کو فورٹین تھاؤزینڈ کر دیا کیا مسئلہ ہے یہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس نے سات سو مانگے تھے میں نے انٹینشنلی سیون تھاؤزینڈ دیے کہ اس کو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ملے تم نے کام خراب کیا کہ اس کے کے سامنے آ پوچھنے لگے جی سات سات ہزار ہزار لکھا ہے اب لکھ دے, دے دیتا تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی اب میں نے فورٹین تھاؤزینڈ کر دیا حضرت ایسا کیوں کیا کہنے لگے کہ نبی علیہ سات اسلام کی میں نے حدیث سنی ہے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مومن کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی وہ توقع نہ کرتا ہو اس خوشی کے پہنچانے پر اللہ اس بندے کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما سبحان اللہ سبحان کتنا خوبصورت یہ دین ہے اور نبی علیہ السلام نے کیا محبتوں بھری زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیمات دی ہے تو ایک دائرہ ہے نصب کا دائرہ پھر اس کے بعد ہے جیران پڑوس کا دائرہ ایک تیسرا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں ایمان ایمان کا دائرہ اور ایک چوتھا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں انسان انسان ہونے کا ناتا ہم سب آدم علیہ السلام کی اولادیں لہذا جو بھی کوئی انسان ہے ہمارا اس کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس کو کہتے ہیں ریسپیکٹ آف ہیومینٹی انسانیت کا احترام دل میں ہونا اکرام دل میں ہونا اب ذرا سنیے گا حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے کان بن حنیف وقیت بن سعد بل بالقادسیہ دو صحابی ہیں کادسیا میں بیٹھے ہوئے تھے پمرو علیہما بجنازتن ان کے قریب سے ایک جنازہ لے جایا گیا فقام دونوں کھڑے ہو گئے فقیل الحما انہیں بتایا گیا من من اہل اہل ذمہ کہ یہ تو ذمہ ہے کافر ہے اس کا جناز انہوں نے بتایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلاط اسلام مرت بہی ہی آپ کے قریب سے جنازہ لے جایا گیا فقام نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے فقیل صحابہ نے ارض کیا انہا جنازت یہودی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے فقال علیہ ست نفسن نبی اسلام نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے نبی علیہ السلام نے جو یہ الفاظ فرمائے کہ کیا یہ انسان نہیں ہے اس کا مطلب کہ انسان ہونے کے ناطے بھی ایک احترام ہے جو ہر انسان کو ملنا چاہیے یہ بھی ایک رشتہ ہے ہمارا چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں احترام انسانیت کی مثالوں سے بھری پڑی ہے وہ مکہ کے قریش جنہوں نے نبی علیہ السلاط اسلام کو ایزا پہنچائی تیرہ سال ان کو مشقتوں میں ڈالا ایک مرتبہ ان کے اوپر کہت آ گیا فتح ابو سفیان جب ان کو بارشیں نہیں ہو رہی تھیں کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا بھوک تھی ابو سفیان نبی اسلام کے پاس آئے فقال کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و بسلت الرحم آپ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیتے ہیں وہ ان کا کا قد آپ کی قوم ہلاک ہو گئی فد اللہ لہم ان کے لیے دعا کیجیے حدیث پاک میں آتے نبی علیہ السلام نے قریش مکہ کے لیے دعا کی اللہ نے قحط ختم کر کے ان کو گندم اتا فرما دی دشمنوں کے لیے بھی دعا کی کیوں انسان تو تھے نا سماو اصال جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یماما سے ہم مکہ میں گندم نہیں جانے دیں گے قریش مکہ بڑے پریشان نبی علیہ السلام کی خدمت میں بندہ بھیجا اور یہ جی، ہمیں تو گندم نہیں مل رہی تو بھوکے مر جائیں گے نبی علیہ السلام نے سماوا بن آسال کو خط لکھا فرمایا کہ ان لوگوں کو گندم مت روکو وہ اللہ کے بندے ہیں ان کو کھانے کے لیے چیز ملنی ضروری ہے حاتم تائی کی بیٹی کا نام تھا صفانہ وہ ایک مرتبہ گرفتار ہو کے آئی کسی نے بتایا جی کہ اس کا والد بڑا سخی تو نبی اسلام یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے وہ کہنے لگی جی کہ آپ مجھے آزاد کر دیں فرمایا ہاں میں تمہیں آزاد کر دوں گا وہ کہنے لگی کہ میں اکیلی جاؤں گی تو لوگ تانا دیں گے سخی باپ کی بیٹی تھی اکیلی آ گئی میرے گاؤں والوں کو بھی آزاد کر دیں نبی علیہ السلام نے اس کے کہنے پر گاؤں والوں کو بھی آزاد کر دیا پھر جب وہ جانے لگی تو نبی علیہ السلام نے پہننے کے لیے نئے کپڑے بھجوائے پھر نبی علیہ السلام نے اس کو سواری بھیجی اور تیسری بات کہ نبی علیہ السلام نے اس کو سفر کا خرچہ بھیجا یہ سب چیزیں دے کر نبی علیہ السلام نے بتلا دیا دیکھو بیٹی کسی کی ہو اس کا یہ اکرام ہوا کرتا ہے اب یہ سفانہ جب گئی تو اندر سے تو دل اس کا بدل چکا تھا یہ اپنے بھائی ادی بن حاتم سے ملی تو ادی نے پوچھا قال ادی ماں ترین فی امر حاضر رجل سفانہ تم نے دیکھا ہے اس بندے کے بارے میں تمہارے کمنٹس کیا ہیں اس لیے کہ عورت کو اللہ نے ایک انٹیوشن دیا ہوتا ہے وہ دوسرے مرد کی نظر سے پہچان لیتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے تو بھائی نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم دیکھ کے آئی ہو تو تمہارے کمنٹس کیا ہیں ان کے بارے میں آلت اس نے جواب دیا ارا انتل ہی میری رائے یہ ہے کہ تم جاؤ اور ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جاؤ چنانچہ ادیب نے ہاتھے آئے نبی اسلام کو بتایا گیا کہ جی ادیب ان حاتم آئے ہیں نبی علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے آپ اس نشست سے اٹھ گئے اور ادیب بن حاتم کو اپنے تکیے پہ بٹھایا سنیے ذرا فقال ادی ادی کہتے ہیں جلس علیحا میں اس تکیے پر بیٹھا جس کے اوپر نبی علیہ السلام بیٹھے تھے وہ جالا سا رسول اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھے اللہ اکبر کبیرہ فکل تو اس وقت میں نے کہا اشد اللہ یہ الفاظ کہے اور ادی بن نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور برتاؤ کفار کے ساتھ دیکھو کیسے ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا گم ہو گیا اب وہ بیچاری پاگل بنی ڈھونڈ رہی تھی اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میرے سر پہ چادر بھی آئی یا نہیں اور اسی حال میں وہ نبی اسلام کے سامنے سے گزری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی کو بلایا اور اپنی چادر عطا فرمائی اور فرمایا کہ لے جاؤ اور اس بچی کے سر پر چادر دے دو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی چادر وہ تو کافر لڑکی ہے تو نبی السلام نے جواب میں فرمایا اگرچہ وہ کافرہ ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے آج تو اس کے سر پر چادر دے گا کل قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر عطا فرما دے ذرا اگلی بات سنیے ابو داود شریف کی روایت ہے ان عدت من ابنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول صحابہ کی بعض اولادیں ہوں نبی علیہ السلاط اسلام سے یہ روایت نقل کرتی ہیں علامن ظلم معاہدن جو غلام ہوتا ہے اس کے ساتھ جب بندے کا معاہدہ ہو جائے یا ذمی ہو کوئی تو فرمایا کہ جو اپنے ماتحت کے اوپر ظلم کرے او ان تا یا اس کے حق میں کمی کرے او کل فو کا طاقتن یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالے او اخد امین حشی ام بغیر تیب نفسن یا اس کے دل کی خوشی کے بغیر اس سے کوئی چیز چھین لے فانا حجی جل قیاما میں قیامت کے دن اس غلام کا وکیل بن کر کھڑا ہوں گا اور میں تم سے اس کا حق اسے لے کر دوں گا اللہ اکبر دیکھیے یہ کافر اس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر تم ان کے حقوق میں بھی کمی کرو گے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کا اٹارنی قیامت کے دن میں بنوں گا اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جن کی شفاعت کی ہم دل میں تمنا رکھتے ہیں کل وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماتحتوں کے وکیل بن گئے ہاں تم نے بیوی کو یوں ستایا تھا تم نے اپنے بھائی کا دل یوں دکھایا تھا تم نے اپنے نوکروں خادموں کے ساتھ یہ کام کیا تھا تو سوچئے اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حق مانگا ہمارا اس دن کیا ٹھکانا ہوگا ہم سمجھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسی محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی تعلیم دے رہے ہیں اس لیے نبی السلام نے فرمایا المؤمن من الناس امنس و دمام مومن کی ڈیفینیشن سن لیجئے جیسے آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں نا کہ یہ اس کی تعریف ہے ڈیفینیشن ہے نبی علیہ السلام ایک مومن مسلمان کی ڈیفینیشن فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے باقی سارے انسانوں کی جانیں اور ان کے مال امن میں آ جائیں وہ مومن ہوا کرتا ہے اگر ہم دوسروں کی جانوں کے درپے ہیں اور دوسروں کے مال کے درپے ہیں تو ہم تو مومن کی ڈیفینیشن پہ ہی پورے نہیں اترتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو ہم مومن ہی نہیں بنے پھر اس لیے ہم ذرا غور کریں کہ ہمیں کیسی الفت محبت اور پیار کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اس لیے حدیث پاک میں ہے الخلق ایال اللہ ساری مخلوق گورے کالے عربی اجمی چھوٹے بڑے امیر غریب سارے کے سارے یہ اللہ کے ایال ہیں اللہ کا کنبا ہیں فحب الخل اللہ من احسن اللہ کو سب سے پسند وہ بندہ ہے جو اللہ کے اس ایال کے ساتھ محبت کرنے والا ہے تو ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی وجہ سے محبت کریں ایک حدیث ہے اس حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بل یعنی محدثین جب اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس شروع کرواتے تھے تو سب سے پہلے یہ حدیث مبارکہ پڑھاتے تھے اول اس حدیث کی تعلیم دیتے تھے تو دیکھیے وہ کتنی اہم حدیث ہوگی کہ محدثین سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ یہ عمل چلا آ رہا ہے وہ امر میں ناس لانو سے روایت ہے کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمان جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر رحمان رحم فرماتا ہے ارحم من منفل عرف یرحم من منفی سما تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا کرو مہربانی تو محل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کمبا خدا کا چنانچہ ابو ایک حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں بات کو یہ آج ذرا مکمل کرنا چاہتا ہے تو توجہ سے سنیے وہ کہتے ہیں کہ نبی شام نے ارشاد فرمایا لن تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر رحم نہ ہو قالو جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل رحیم ہم سب کے سب رحم کرنے والے ہیں قال نبی علیہ السلام نے اس کو صاف کر دیا کیا فرمایا انہو لیس لئی سب رحمت آہد کم اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھی کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ ولیکن رحمت العام اس سے مراد عمومی رحمت ہے کہ تمہارے دل میں ہر ایک کے ساتھ رحمت ہونی چاہیے جب دل میں رحمت ہوگی تو انسان اس کو تکلیف نہیں دے گا نقصان نہیں پہنچائے گا برا نہیں سوچے گا اس کے ساتھ عداوت کا معاملہ نہیں کرے گا آج ہم ذرا انالیس کریں کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے ساتھ محبت ہمدردی رحمت کتنی ہے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ مقام نہیں جو ہونا چاہیے تھا آج کی اس مجلس میں ہمیں اپنے دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت سے محبت کریں گے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے جو انسان محبت بھرا دل رکھتا ہے پھر فرشتوں کے سلام آتے چنانچہ آج حضرت خواجہ جی میری رحمت اللہ علیہ کی سرزمین پر ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت سے محبت کریں گے اگر کافر کے ساتھ بھی انسان ہونے کے ناطے تعلق ہے تو پھر وہ بندہ جو کلمہ گو ہو اور گھر کا فرد ہو جس کے تین رشتے اس کے ساتھ کتنا محبت سے پیش آنا چاہیے تو آج کے بعد اپنی بیویوں سے حسن سلوک اپنے بھائی سے محبتیں بہنوں کے ساتھ اچھا تعلق ماں باپ کے ساتھ اچھا تعلق ہم گھر کے ایک اچھے فرد بن جائیں گے ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے ایک واقعہ سن لیجئے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں ایک فرشتہ ہے جو بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے پوچھتے ہیں بھائی کیا لکھ رہے ہو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ پوچھا میرا نام اس دفتر میں شامل ہے انہوں نے دیکھ کے کہا تیرا نام تو نہیں ہے تو تو دنیا سے محبت کرنے والا تیرا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں کہاں سے شامل دنیا کا بادشاہ تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ میرا نام اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دو میں اگر اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اللہ کے بندوں سے تو محبت کرتا ہوں نا اس میں میرا نام لکھ دو وہ فرشتہ غائب ہو گیا خواب ختم کچھ عرصے کے بعد پھر وہی خواب دیکھا فرشتہ لکھ رہا ہے پوچھا کیا لکھ رہے ہو کہنے لگا ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں پوچھا میرا نام فرشتے نے کاغذ سامنے کر دیا سب سے پہلے ان کا نام کہنے لگا فرشتہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اس فہرست میں ان کا پہلا نام ہوا کرتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اسی کا خادم بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے اللہ تعالی ہمیں محبت و پیار اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان للہ رب العالمین جو احباب اس وقت اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ اپنی ہی جگہوں پر بیٹھے رہیں اور توبہ کے کچھ کلمات پڑھ لیجیے الحمد للہ اما بعد اگر خواتین تک یہ آواز جا رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ توبہ کے کلمات پڑھ سکتی ہیں پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا و ہی و قبل تو جمییا احکامی ہی بل باللسانی و تصدیقم بل قل اشد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمدن ابدہ و رسول استغفر اللہ ربی من کل ضمبم و اطوب ارحم بے چند معمولات سن لیجیے سو مرتبہ صبح اور شام درو شریف اللہ علی سیدنا محمد آل سیدنا محمد وبارک وسلم سو مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اطوب علی قرآن مجید کی روزانہ تلاوت ایک پارا ہو تو بہت اچھا ورنہ آدھا پارا صحیح چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان دست بکار دل بیار ہاتھ کام کاج میں مشغول دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ جب آپ نماز پڑھ لیا کریں صبح اور شام تو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیا کریں اور من کی آنکھوں کو کھول لیا کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے میرے دل دل میں سما رہی ہے کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ میرا دل پڑھ رہا ہے زبان سے نہیں پڑھنا دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں یہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ انسان تھوڑے دن یہ مشق کرتا ہے تو اس کو ایک ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی کو ذکر قلبی ذکر سری ذکر خفی کہتے ہیں یہ عجیب ہے کہ انسان چلتے پھرتے ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات اس کی مشق کر لیجئے جہاں جہاں ہیں اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجئے سر جھکا لیجئے اور یہ سوچیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل کو منور کر رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گار میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے بندہ دل بدل دے ہوا ہر والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے إلا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا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 شامل حال فرما خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما اے کریم پروردگار ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے تیرے لیے تو بچانا آسان ہے ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اللہ گناہ کرتے کرتے ہم مزید تنگ آ چکے ہیں چھٹکارا چاہتے ہیں میرے مولا ہمیں گناہوں سے چھٹکارا رہا تھا فرما اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں اللہ تو ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجیے ایک کریم آقا ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجیے اللہ شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں اللہ ہم سے ہمارے اس سے پیچھا چھڑا دیجیے اللہ ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے ہمیں شیطان کی گمراہ کرنے سے محفوظ فرما نفس و شیطان کے مکر و فریج سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے باقابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والی فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں فضل و کرم کا مظاہرہ فرما دیجیے ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے اللہ ہمیں گناہوں کی مواقع سے بھی دور رکھ لیجئے اللہ ہمارے لیے بچنا مشکل ہے گناہوں کی طرف بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے اللہ اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے کریم پروردگار ہمارے دل و دماغ کے خیالات کو درست فرما اللہ دماغ جو گندے خیالات کا مرکز بنا ہوا ہے اللہ اس کو صاف کر دیجئے دل کے جذبات کو سیدھا کر دیجئے کریم پروردگار ہمیں اب ایمان کی حلاوت نصیب فرما کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی لیکن ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما سجدوں کو عطا فرما اللہ ہم کب تک یہ بے ذوق سجدے کرتے رہیں گے میرے مولا کھڑے نماز میں ہوتے ہیں دل و دماغ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے دل و دماغ کے اندر گندی دنیا کے خیالات ہوتے ہیں دنیا والوں کے خیالات ہوتے ہیں اللہ ہم ہمیں کم ان نمازوں کی حضوری نصیب ہوگی نمازوں کی حضوری عطا فرما سجدوں کو سرور نصیب فرما مناجات کی لذت عطا فرما رات کے آخری پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما اے کریم پروردگار ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اپنی معرفت نصیب فرما اے اللہ جتنے مرد خواتین موجود ہیں سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے اللہ ہمیں اپنا دیوان مستانہ بنا دیجئے اپنا مستانہ بنا دیجئے اللہ ہمیں بے گانا بنا دیجئے اے کریم آقا کب تک ہم گندی دنیا کی پیچھے بھاگتے رہیں گے کب تک ہم دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا اپنا دیوانہ بنا اپنی محبت اور اپنا عشق ہمیں نصیب فرما اے کریم آقا اندھیری رات کا وقت ہے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں تیرا در اب بھی کھلا ہے اللہ بھیک مانگنے والے گداگر تیرے در پہ جمع ہو چکے ہیں ہاتھ اٹھائے ہیں جھولیاں پھیلائی ہیں اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا اے کریم کا تیری کریمی کا واسطہ اے رحیم کا تیری رحیمی کا واسطہ اے جواد پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ اللہ تجھے سخاوت سجتی ہے تجھے بغل نہیں سجتا سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجیے اللہ صحاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے خالی جھولیاں بھر دیجئے اٹھی ہوئی ہاتھوں کی لاز رکھ لیجئے اللہ اٹھی ہوئی ہاتھوں کی لاز رکھ لیجئے اے کریمہ کا اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا ہمیں دودھ نہ دیجیے اللہ دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک در سے خالی ہاتھ چلے جائیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرے در پہ چلے جائیں گے مسئلہ تو ہمارا بنا ہوا ہے ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے اللہ اپنے در سے دھتکار نہ دیجیے اللہ اگر تو نے دھتکارا ہمارے سامنے کوئی جائے پناہ نہیں ہے ہم جائیں تو کہاں جائیں اللہ ہم مانگے تو کہاں کس سے مانگے اللہ ہمیں تیرے محبوب نے تیرا ہی در بتایا ہے اور یہ بھی سمجھایا ہے جس کو جھوکچ ملا اس بڑے در سے ملا اللہ دنیا کی بکھاری بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں اللہ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے بکھاری بیٹھے ہوئے ہیں سدائیں لگا رہے ہیں دروازہ کٹ کٹا رہے ہیں میرے مولا دروازہ کھول دیجئے دروازہ کھول دیجئے خالی ہاتھ نہ لوٹا خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ اگر تو نے خالی ہاتھ لوٹایا شیطان ہمارے اوپر خوش ہو جائے گا اللہ شیطان تیرا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے اللہ اس کو ہمارے اوپر خوش نہ فرما اللہ خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما اے کریم پروردگار کتنے دوست احباب دور دراز سے آئے ہیں اللہ بڑے دور سے آئے ہیں بڑی دیر سے آئے ہیں ایک کا اب تو ان کو اپنا بنا لیجئے اپنا بنا لیجئے اللہ اتنا دور دراز سے چل کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تجھے اپنانا چاہتے ہیں ہم تجھے منانا چاہتے ہیں میرے مولا اب تو ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ اب تو مان جائیے اللہ اب تو راضی ہو جا اللہ اب تو راضی ہو جا ایک کریم پروردگار سینکڑوں ہزاروں میل دور سے احباب تشریف لا چکے ہیں ایک کریما کا یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی تیری محبت کی تلاش میں یہاں پہ آئے ہیں میرے مولا ہمیں خالی ہاتھ میں لوٹا اللہ محبت کا ایک قطرہ تھا فرما محبت کا ایک ذرہ تھا فرما اللہ ہم تجھے منانا چاہتے ہیں ہم تجھے اپنانا چاہتے ہیں اے کریما کا ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ سب کے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے میرے مولا وہ محبت کی نگاہ جو ت نے بشر ہاتھی کے اوپر ڈالی تھی دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست ہے تو نے محبت کی نگاہ ڈال دی تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا میرے مولا ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے ہیں اللہ تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں میرے مولا ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجیے اللہ وہ فضیل آیاز جو کہ کا سردار تھا تو نے ولیوں کا سردار بنا دیا اللہ وہ جنید جو کہ دنیا کا پہلوان تھا تو نے ولایت کی دنیا کا پہلوان بنا دیا اللہ وہ عمر جو تیرے محبوب کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا اللہ وہ تو ہدایت کا طلبگار بھی نہیں تھا وہ تو کچھ اور ارادہ لے کے گھر سے نکلا تھا تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی تو نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا مرادی مصطفیٰ بنا دیا اللہ ہم بھی اسی محبت کی نظر کی تلاش میں آئے ہیں تیری محبت کی نظر کے انتظار میں ہیں ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے ہمارے دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیجئے ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجیے ہے کریم کا اب تو مزید ہمیں عطا فرما اتنے دیر تک ہم کسی دنیا دار سے مانگتے رہتے وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا اے کریم کا خواتین مائیں بہنی بھی چل کے آئی ہیں اللہ دنیا والوں کو دیکھا ہے جہاں خواتین چل کے جاتی ہیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ دنیا والی بھی ماں بہنوں کا خیال رکھتے ہیں بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں اللہ تو بھی ان بہنوں کا لحاظ کر دیجئے ان کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم مانتے ہیں ہم اعتراف ہی مجرم ہیں اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں اے کریمہ کا ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے فضل مانگتے ہیں فضل کا مظاہرہ فرما اللہ فضل کا مظاہرہ فرما اے کریمہ کا فضل کا مظاہرہ فرما اے کریم پروردگار ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں لترے ہوئے ہیں ایک اریما کا بچہ جب گندگی میں لترا ہوا ہوتا ہے ماں اس سے نفرت نہیں کرتی اسے پھینک نہیں دیتی اس کو صاف کر کے سینے سے لگا دیتی ہے اللہ تو تو ماں سے ستر گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پھینک نہ دیجیے ہم سے نفرت نہ فرما ہمیں دچکار نہ دیجیے ہمیں پاک صاف کر کے اپنا قرب عطا فرما اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما ایک کریم پر ہمیں اپنا قرب عطا فرما ایک کریمہ کا لوگ تو نیک امال کا واسطہ پیش کرتے ہیں نیک امال کا توشہ لے کے جاتے ہیں ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہم تیرے سامنے کیا پیش کریں گناہوں کے ڈھیر ہیں ہمارے پاس پہاڑوں جتنا گناہوں کا بوجھ سروتی اٹھائے پھرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا فرما اللہ ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا فرما اے کریم پروردگار حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور یہی کہہ رہے تھے سرمایہ کھوٹا لے کے آئے ہیں غلہ پورا مانگتے ہیں ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے اے کریم کا تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کریم ہے ہمارے پاس مال کھوٹا ہے اعمال کھوٹے سیکھے ہیں اجر پورا مانگتے ہیں میرے مولا یوسف علیہ السلام نے پورا غلہ دیا تھا اللہ تو بھی ہمیں پورا پورا اللہ جراتا فرما پورا جراتا فرما تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کریم ہے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو فرمایا تھا لا علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے ہمارے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرما دیجئے اللہ ایک مرتبہ ارشاد فرما دیجئے اللہ تیرا کچھ کم نہیں ہوگا ہمارا کام بن جائے گا تیرے ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ تیری نیم نگاہ سے ہماری بگڑی بن جائے گی ایک مرتبہ ہماری اوپر محبت کی نگاہ ڈال دیجئے اللہ اگر ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے پھر خزانوں کے دروازے بند کر دیجئے موٹے موٹے تالے لگا دیجئے لیکن اللہ ہمارا تو ایمان ہے ہمارا تو یقین ہے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی اللہ پھر ہمیں محروم نہ فرما پھر بخل کس چیز کا اللہ ہم مانتے ہیں ہم برے ہیں ہم بدکار بد کردار ہیں اللہ ہم جو بھی ہیں تیرے سامنے ہیں لیکن اللہ تو تو اچھا ہے تو اچھا ہے اچھے ہوتے ہیں جو بروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتے ہیں اللہ اچھائی فرما دیجیے اللہ اچھا معاملہ فرما دیجیے کریم پروردگار اچھا معاملہ فرما دیجیے اللہ شیطان ظالم نے ہمیں لوٹ لیا ہے اللہ ہمارے امال پہ ڈھاکہ ڈالا ہوا ہے ہم کوئی عمل کرتے ہیں شیطان ہم سے برباد کروا دیتا ہے اللہ ہم تو اس مسافر کی طرح ہے جس کو ڈاکو نے لوٹ لیا ہو چوک کے اوپر حیران پریشان کھڑا ہو اللہ ہم حیران پریشان کھڑے ہیں ہے ہمارے پاس اعمال کا سرمایہ نہیں ہے ہمیں سنبھالا دے دیجیے ہمیں سنبھالا دے دیجیے کریم پروردگار تیرے سے واصل ہونے کے لیے دردر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں اللہ منانے کے لیے در در کی ٹھوکری کھا رہے ہیں اے کریم تو راضی راضی ہو ہو جا جا اللہ اللہ کب سے سے ہم تجھ قریب ہونے کے لیے محنت کر رہے ہیں نفس شیطان رکاوٹیں بنی کھڑی کر دیتے ہیں ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں شیطان ہمیں دو قدم پیچھے دھکیلتا ہے اللہ یہ مقابلہ کب سے شروع ہے اللہ رکاوٹوں کو دور کر دیجیے ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ دنیا میں دیکھا ہے بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے اب ابو ابو سے کہتا ہے ابو مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا مجھے اٹھا لیجیے ایک اریم آکا ہم تیرے تک آتے آتے مزید تھک چکے ہیں اللہ بہت دھکے کھائے ہیں اللہ بہت مسافت مسافتیں طے کی ہیں اللہ مزید ہم سے نہیں چلا جاتا اللہ ہم تھک چکے ہیں اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے سنبھالا دے دیجیے ہمیں ویسے اپنا عطا فرما ویسے اپنا عطا فرما ایک اریم نے خود ہی تو فرمایا ہے انتم الفقراء تم سب فقیر ہو پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے الصدقات للفقراء کے فقیروں کا حق ہے اللہ جب سط کے فقیروں کا حق ہے ہم سب فقیر ہیں رحم کرم کے صدقے عطا فرما اللہ رحم کرم کے صدقے عطا فرما تو نے خود ہی تو فرمایا ہے استجب لکم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں کریمہ کا قبول فرما لیجئے اللہ قبول فرما لیجئے اللہ ہمیں مانگنے کے آداب نہیں آتے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا جو کچھ بھی ہے اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں اللہ تو قبول فرما دیجئے کریمہ کا تو قبول فرما دیجئے اللہ اندھیری رات میں دنیا بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا ہماری توقع سے بڑھ کے آتا فرما امیدوں سے بڑھ کے آتا فرما کریم پروردگار ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما جو تیرے در سے محروم چلا گیا اس کو دنیا میں کہیں بھی جائے پناہ نہیں ملتی اے بے قسم کے کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے اے خالی جھولی امر دینے والے پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما کریم کا جتنی بھی حضرات یہاں موجود ہیں خواتین ہیں یا مرد ہیں سب کے پورا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا فرمان کردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کا بوڑھے والدین کے سامنے جوان اولاد جب نافرمانی کرتی ہے والدین کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے وہ کس کے سامنے آنسو وہ کس کو دل کی سنائے اللہ اللہ انسانیت کے دل تو تیرے قبضے قدرت میں ہیں نوجوانوں کے دلوں کو والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے کریم پروردگار جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما جن کی رزت کی تنگی ہے ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما جو مسائب علام کا شکار ہیں ان کو مسائب علام سے چھٹکارا عطا فرما جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما شفا کا ملا جلا مستمر عطا فرما سب کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما اے کریم پروردگار جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما کریمہ کا گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے رشتے نہیں آتے والدین کی کیا گزرتی ہے اللہ تو سب کچھ قادر پروردگار ہے اللہ تمام حضرات کی تمام نے کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو ختم فرما اولاد کی پریشانیوں کو ختم فرما گھر بار کی پریشانیوں کو ختم فرما کاروبار کی پریشانیوں کو ختم فرما اے کریم پروردگار خواتین جو چل کے آئی ہیں ان کو دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما اپنی مقربین بندیوں میں شامل فرما خوشی خوشیوں بری زندگی نصیب فرما سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما اے کریم پروردگار ان کی غریبی پریشانیوں کو ختم فرما صحت کے مسائل کو حل فرما گھر بار کی پریشانیوں کو ختم فرما رزق کی تنگیوں کو دور فرما اللہ گھروں کے اندر سکون عطا فرما اطمینان عطا فرما اے کریم پروردگار اسلام کا بول بالا فرما اللہ دین کی ترویج اشاعت کے لیے جو جماعتیں کام کر رہی ہیں جس طرز پہ کام کر رہی ہیں اللہ تمام کی محنتوں کو شرفی قبولیت نصیب فرما اللہ محنتوں کو بار آور فرما اللہ پوری دنیا کے اندر ایمان اور ہدایت کی ہواؤں کو چلا اللہ ایمان اور ہدایت کی ہواؤں کو چلا اے کریم پروردگار امن اور سکون کا ماحول پوری دنیا میں پیدا فرما اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرما اے کریم پروردگار ہمیں دنیا میں دوسرے انسانوں کے لیے رحمتوں کا باعث بنا سکون اور اطمینان کا باعث بنا دوسروں کے لیے زحمتوں کا باعث نہ بنا دوسروں کے لیے پریشانیوں کا باعث نہ بنا اے کریم پروردگار تو نے ہمیں یہ دنیا امن اور سکون کے گہوارے کے طور پہ عطا کی تھی ہم نے اپنی بداملیوں کی وجہ سے اس دنیا کے امن اور سکون کو برباد کر دیا اللہ اس دنیا کے امن اور سکون کو لوٹا دیجیے اطمینان اور امن کے فضا کو پیدا فرما ہدایت اور امن کی ہواؤں کو چلا اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما اے اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں ہمارے جن احباب نے کوشش ہیں بھاگ دوڑ کی ہے اللہ سائی مسائی کی ہیں تمام حضرات کی محنتوں کو شرفی قبولیت نصیب فرما اللہ مجلس انتظامیہ اور اللہ جو خدمت کرنے والی جماعت ہے تمام حضرات کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما سب کو خوشی مری زندگی نصیب فرما سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما تمام نے پورا فرما جوانوں کو بیدار جوانی نصیب فرما عفت اور پاکیزگی والی زندگی نصیب فرما اے کریم آقا ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب کی زیارت نہ کر سکے ہم دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما اے کریمہ کا ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دیا جائے گا اللہ اگر تو نے ہمیں اندھا کھڑا کر دیا دنیا میں بھی محبوب کی زیارت نہ کر سکے ادھر بھی زیارت نہیں کر سکیں گے یہ تو دوہری محرومی ہو جائے گی اللہ دوہری محرومی سے بچا لیجیے ہے اللہ دوری محرومی سے بچا لیجیے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما محبوب کی قدموں میں جگہ نصیب فرما اے کریم پروردگار ہمیں دنیا میں گمبد خزرہ کی زیارت بار بار نصیب فرما ہر بار بار نصیب فرما اے کریم پروردگار پوری زندگی تیرا اور تیرے محبوب کا نام لینے والے قیامت کے دن تیرے رضا نصیب نہ ہو سکی اللہ ہمیں پھر ہماری محنتی کس کام کی ہمارا یہ بھاگ دوڑ کس کام کا اے کریم آقا اپنی رضا نصیب نصیب فرما محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما اے اللہ جو بندہ غیروں کا ہوتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے اس کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں ہے حسرت تو اس بندے کے اوپر ہے جو مسجد سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اللہ پوری زندگی تیرا نام لینے والے تیرا نام جھپنے والے تیرے سامنے سجدے کرنے والے تیرے محبوب کی تذکرے کرنے والے اللہ قیامت کے دن ہم جہنم میں چلے گئے ہم سے کوئی بڑا محروم القسمت نہیں ہوگا ہم سے کوئی بڑا شقی نہیں ہوگا اللہ ہمیں شکاوتوں سے بچا لیجیے محروم سے بچا لیجیے لیجئے ہمیں اپنا بنا لیجئے اپنی یاد والا بنا لیجئے اپنی محبت اپنی معرفت والا بنا لیجئے ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما اللہ مجلس کے اندر جتنے علماء اور عالمات ہیں طلباء اور طالبات ہیں جو حضرات دین کی خدمتیں کر رہے ہیں دینی مدارس دینی ادارے چلا رہے ہیں دینی جماعتوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں اللہ تمام حضرات کی خدمتوں کو محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما اللہ سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما ترقی ترقی میں جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دفع دور فرما آسانیاں پیدا فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما وہ صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و صحابی اجمائین آپ سب کا دل چاہ رہا ہوگا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں الحمد للہ خدمت مٹ پڑی ہے دس بارہ گھنٹے ہے دیر رات کا مسئلہ ابھی دور تک جانا ہے اللہ کے بعد سے آپ سے درخواست ہے آپ اس کو انسان کریں ذرا بیٹھ جائیں جب بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جب سلام کریں گے آپ جواب دے دیں اور مطلب گاڑی پہ لگا نہیں کہیں پہلے آپ گاڑی آ جائیں راستے میں اور ادھر آپ دونوں طرف راستہ کریں ادھر راستہ دے کے پیچھے جانے کے لیے کوئی سارا مسافر نہیں کریں خدا کے لیے آپ کے ہاتھ جوڑ کے درخواست السلام علیکم ورحمۃ اللہ